الحمد لله رب العالمين ولا عقبۃ للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد معزز ناظرين وسامعين ومشاهدين ہر اتوار کو یا ہر پیر کو بدعات کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ معذن کی اذان سن کر کے کھڑے ہو جانا یہ بدعت ہے دین کے اندر اس دور کے ایک عظیم مجدد امام عالم فقیر محدث امام محمد بن محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کون ہے جو نہ سنا ہوگا ان سے کچھ سوالات کیے گئے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کیسے کی جائے تو اس میں انہوں نے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیے بعد میں وہ رسالے کی شکل میں وہ ان کے سارے جوابات شائع ہوئے اور اس میں ایک سوال کیا گیا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا قرآن کا چومنا کیسا ہے قرآن کے چومنے کا کیا حکم ہے تو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ دلیل کی روشنی بتایا کہ یہ دین کے اندر بدعت ہے اس کے ضمن میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر کے کھڑے ہو جانا یہ بھی دین کے اندر ایک بدعت ہے اور اس کے تحت انہوں نے بڑی اچھی بحث کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زبان میں اردو میں ان کے اس کلام کو آپ کے سامنے میں پیش کر دوں اور یہ موضوع ہم نے انہی سے لیا ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مختصر سا رسالہ ہے کہ کئی فیجب و علیہ القرآن الکریم اس کے ضمن میں یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں فاسق قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کچھ ایمان باقی ہوتا ہے جب وہ مؤذن کو سنتے ہیں تو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں مؤذن کی اذان سنتے ہیں تو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب میں نے ان سے جاننا چاہا تو کہ یہ قیام کیسا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے ایسا ہوتا ہے جب کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مسجد میں نہیں جاتے وہ چوسر اور شطرنج کھیل کھیلتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اس قیام سے اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں یعنی انہوں نے بیان کیا ہے کہ جیسے قرآن کا لوگ بوسا دیتے ہیں لیکن وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے شرک کرتے ہیں حرام خوری کرتے ہیں اور اس طریقے سود کھاتے ہیں لوگوں کو کھلاتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے غلط کام کرتے ہیں لیکن قرآن کی تعظیم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو بوسا دے دیں یہی قرآن کی تعظیم ہے جب کہ قرآن کریم پر ان کے ہاں عمل نہیں پایا جاتا اسی طریقے سے ایک مثال دے کر کے انہوں نے سمجھایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان جب ہوگی تو کھڑے ہو جائیں گے اذان کی تعظیم میں رب العالمین کی تعظیم میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد تک نہیں جاتے نماز تک نہیں پڑھتے لیکن اذان کی آواز سن کر کے ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قیام کہاں سے آیا ہے یہ قیام کہاں سے آیا ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان کا جواب دیا جائے جیسے مؤذن اذان کہتا ہے اس کا جواب دیا جائے اذان کے اختتام پر آپ پر درود پڑھا جائے اور اذان کی دعا پڑھی جائے اس کے بعد انسان مسجد جائے اور اللہ کے لیے نماز ادا کرے لیکن یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں انسان کھڑا ہو گیا سمجھتا ہے کہ میں نے اذان کا حق ادا کر دیا اور یہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین کا قیام ہے یہ کے لیے قیام ہے یہ اور یہ سمجھتا ہے کہ ایک بڑی دینداری ہے اور یہ دینداری کا ثبوت یہی ہے کہ ہمارا نماز اذان کے لیے کھڑے ہو جانا تو یہ قیام کہاں سے لوگوں کے دلوں کے اندر آیا جب کہ یہ قیام سراسر باطل ہے اور اس قیام کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک موضوع روایت سے یہ چیز آئی ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ جب تم اذان سنو تو کھڑے ہو جاؤ جب تم اذان سنو تو کھڑے ہو جاؤ پھر کہتے ہیں کہ حدیث کی ایک اصل ہے لیکن بعض دوفا یا کذاب لوگوں کی طرف سے اس میں تحریف کر دی گئی ہے اور اس نے قومو کو قولو کے بجائے قومو سے بدل دیا یعنی حدیث کے الفاظ کیا ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں مختصر طور پر کہ جب تم اذان سنو تو جیسے مؤذن کہتا ویسے ہی کہو پھر میرے اوپر درود پڑھو یہ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں تو قولو کے بجائے بعض بعض نے جھوٹے لوگوں نے قومو قولو کے بجائے قومو بڑھا کہہ دیا اور یہ کہا جب تم اذان سنو تو کھڑے ہو جاؤ اور اس موضوع روایت کو سامنے رکھ کر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جب کہ وہ نماز نہیں پڑھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو شیطان کس طرح بدعت کو انسان کے لیے مزین کرتا ہے اور اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے کہ مومن ہے اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے جب کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ مصحب کو پکڑتا ہے تو اسے چومتا ہے اور جب اذان سنتا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن کیا وہ قرآن پر عمل کرتا ہے قرآن پر وہ عمل نہیں کرتا مثلاً کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے لیکن کیا وہ حرام نہیں کھاتا کیا وہ سود نہیں کھاتا کیا وہ سود نہیں کھلاتا کیا وہ لوگوں میں وہ وسائل عام نہیں کرتا جن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی معاشیت میں لوگ بڑھتے جاتے ہیں کیا کیا اتنے سوالات ہیں کہ جو ختم نہ ہوں لیکن وہ کھڑا ہو جائے گا اذان سن کر کے اور قرآن جب اس کے ہاتھ میں ہوگا تو قرآن کو چوم لے گا اور یہ کہے گا اللہ کے کلام کی تعظیم ہے اللہ کی تعظیم ہے اور اللہ کے اذان کی جو اذان کے کلمات کی تعظیم ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا پھر وہ کہتے ہیں اس لیے ہم اطاعت و عبادات میں اپنے لیے اللہ کی طرف سے جو شریعت قرار دیے گئے امور ہیں انہیں پر ٹھہرتے ہیں یعنی شریعت سے آگے ہم نہیں بڑھتے کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہم آگے نہیں بڑھتے ہم ان پر ایک حرب کبھی اضافہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے جس کام کا تمہیں حکم دیا وہ میں نے تمہیں بتا دیا اور میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا تو یہ اللہ کے کی حدیث ہے لہٰذا اگر یہ اذان پر قیام کرنا کھڑا ہونا یہ شریعت میں سے ہوتا تو مانبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے اور خود کھڑے ہوتے اور صحابہ کرام کو بھی کھڑے ہونے کا حکم دیتے لیکن آپ سے کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے آپ نے جو فرمایا کہ اذان کا جواب دو اور وہی کلمات دہراؤ جو مؤذر کہتا ہے ہاں اللہ علیہ صلاح حیا میں ہم کیا کہیں گے ولا قوت اللہ بلّہ کہیں گے یہ ہمارے نبی کا حکم اور تعلیمی تعلیم ہے قیام کا حکم نہ آپ نے دیا ہے اور نہ ہی کبھی آپ نے اذان پر قیام کیا ہے کھڑا ہوا ہے کھڑے کھڑے ہوئے کبھی آپ لہٰذا یہ عمل کیا ہے باطل ہے لیکن شیطان کس طریقے سے مزین کر دے رہا ہے اس عمل کو کہ یہ اللہ کی تعظیم ہے اللہ کے کلمات کی تعظیم ہے پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ کیا یہ چیز جس پر تم عمل پیرا ہو کیا تمہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا یہ سوال کر رہے ہیں اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل پیش کرو اللہ کے سل کی کوئی حدیث پیش کرو اور جواب اس کا ظاہر بات یہی ہے کہ یہاں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے یہاں پر ایک بہت اہم سوال کیا امام المائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کا جواب بھی دیا ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پیش کر کے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس ابہام کا شکار نہ ہو کہ وہ کہے کہ اس درجے کا مسئلہ تو معمولی سا مسئلہ ہے یعنی اذان پر کھڑے ہو جانا ایک معمولی سی بات ہے اور اسے گمراہی قرار دیا آپ گمراہی قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گمراہی کا انجام جہنم ہے جبکہ معمولی سی چیز ہے معمولی سی بدعت ہے معمولی سا عمل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس یعنی وسوسے کا اور اس شبہ کا شکار نہ ہو کہ ایک معمولی سی بدات ہے اس کے باوجود کیا یہ گمراہی ہے اور اسے کرنے والا جہنم کی آگ میں جائے گا تو اس کا جواب کیا ہے کیونکہ یہ سوال عام طور سے ہمارے ذہن میں آتا ہے یا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ معمولی سی بدات ہے اور اور یہ اس کا کرنے والا یہ گمراہی کیسے ہوگی اور گمراہی یہ انسان کو جہنم کے اندر کیسے لے کے جائے گی جبکہ یہ معمولی سی بدات ہے یہ معمولی سی چیز ہے یہ معمولی سی مسئلہ ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اذان کے جواب میں کھڑے ہو جانا یا قرآن کو چوم لینا مثال کے طور پر یا اذان کے بعد نماز کے بعد انسان اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی کہتا ہے سمجھتے ہیں کہ معمولی سی بدعت ہے معمولی سا عمل ہے معمولی سا مسئلہ ہے یہ بہت بڑی گمراہی تو نہیں ہے تو اس کا جواب دیا امام شاطب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری کتنا پیارا جواب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت خواہ کتنی ہی چھوٹی ہو گمراہی ہے اس لیے کہ ہمارے بھی نے کیا فرمایا کل بدعت تلا ہر بدعت گمراہی ہے آپ نے نہیں فرمایا کہ بڑی بدعت گمراہی ہے آپ نے ہر بدعت کو چھوٹی اور بڑی ہر بدعت گمراہی ہے ہمارے نبی نے یہ فرمایا لہذا ہر بدعت گمراہی چاہے چھوٹی اور بڑی ہو نمبر ایک نمبر دو کہتے ہیں کہ اس حکم میں اس بدعت کی طرف نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ گمراہی ہے بلکہ اس حکم میں اس جگہ اور مقام کی طرف دیکھا جائے گا جہاں یہ بدعت رکھی گئی ہے تو وہ جگہ اور مقام کیا ہے جہاں پر یہ بدعت رکھی گئی ظاہر ہے یہ جگہ اور مقام شریعت اسلام ہے جو مکمل ہے کسی شخص کے لیے چھوٹی یا بڑی بدعت کے ارتکاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں سے بدعت کی گمراہی آتی ہے یعنی بدعت کا تعلق کسی دین سے ہے جس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے جس دین کے اندر ذرہ برابر کسی حرف کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے اس دین کے اندر یہ بدعت رکھی گئی ہے لہذا بدعت نہ دیکھی جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ بدعت کا تعلق کس چیز سے ہے کس جگہ سے ہے کس مقام سے ہے اور واضح طور پر بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے جس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا لیو میں اکمل تلکم دین ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا یہ بہت سارے لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو عام طور سے بات لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ معمولی سی چیز ہے معمولی سی بدعت تو ہمیں بدعت کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ بدعت کہاں رکھی گئی ہے کس جگہ پر بدعت کی جاتی ہے وہ دیکھنا وہ اور اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے اور دین اللہ رب العالمین کا ہے اللہ رب العالمین دین کے اندر جو چیز چاہے حلال کرے جو چیز چاہے حرام کرے یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے لہذا دین میں اگر کوئی آدمی کوئی ایسی چیز لے کر کے آتا ہے جو دین میں سے نہیں ہے تو دین میں کس قدر خطرناک عمل کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ پر استدراک کرتا ہے نبی پر استدراک کرتا ہے یا نبی پر الزام لگاتا ہے کہ نبی پر یہ چیز اتاری گئی لیکن انہوں نے لوگوں تک نہیں پہنچایا نہ اس بلّہ آپ نے چھپا لیا جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں صاف فرمایا کہ رسول کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے اور آپ نے اس ذمہ داری کو ساری انسانیت تک پوری دنیا والوں تک پہنچا دیا لہذا بدات نہ دیکھی جائے یہ دیکھا جائے کہ اس کا تعلق کس سے ہے اس کا تعلق اللہ کے دین سے ہے جس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا کامل کر دیا جس میں کسی بھی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا کوئی دین میں اگر نئی چیز پیدا کرتا ہے تو گویا کی وہ اپنے آپ کو متشور سمجھتا ہے اللہ پر اشتراک کرتا ہے گویا کہ اللہ رب العالمین پر بھولنے کے الزام لگاتا ہے اگرچہ زبان قال سے نہیں کہتا لیکن زبان حال سے ضرور کہتا ہے اپنے عمل کردار سے ضرور چیز کو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ چیز بھی دین کے اندر ہونی چاہیے یا تو نہ عزب اللہ تعالیٰ بھول گیا یا اللہ نے اپنے نبی کو دیا لیکن نبی بھول گئے نبی نے چھپا لیا اور نبی نے امت تک پوری بات نہیں پہنچائی اس لیے معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے اسی لیے ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم بتایا گیا ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ معمولی سی بدات ہے یہ معمولی معمولی بدتیں انسان کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ چھوٹی بدتیں کرنے والا بڑی بڑی بدتوں کا ارتکاب کر کے دین سے مکمل طور سے نکل جاتا ہے خارجی بن جاتا ہے رافضی بن جاتا ہے ملحد بن جاتا ہے دہریا بن جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کرنے کی وجہ سے اس لیے کبھی اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی مثال میں یہ بھی دینا چاہوں گا کہ جیسے اللہ کی نافرمانی ہے ہم نافرمانی کو نہ دیکھیں کی چھوٹی نافرمانی ہے بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے ظاہر ہے جو سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ ہے اس کی نافرمانی ہوتی ہے اسی لیے گناہوں کے بارے میں بات بات کہی جاتی ہے ہے علماء نے لکھی یہ کہ ہم گناہ کی طرف نہ دیکھیں کہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے معمولی گناہ ہے یہ بہت ہلکا گناہ ہے ہم یہ دیکھیں کہ اس عمل سے اس گناہ سے ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے سب سے بڑی ذات اللہ کی سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے پوری کائنات پر ہر بندے ہر شخص پر لہذا اس چیز سے اس گناہ سے اللہ تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے لہذا انسان کو کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے بہت بڑا سمجھنا چاہیے تو جیسے گناہ کے بارے میں بات کہی جاتی ہے ایسی بدعت کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ بدعت کو ہمیں دیکھنا ہے کہ بدعت کا تعلق کس سے ہے گرچہ انسان کی نظر میں چھوٹی سی ہو لیکن اس بدعت کا تعلق دین دین سے ہوتا ہے جس کو اللہ نے کامل اور مکمل کر دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے حلال و حرام کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے لہذا اگر وہ دین کے اندر کوئی چیز اضافہ کرتا ہے کوئی چیز بڑھاتا ہے جب وہ دین کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر استدراک کرتا ہے اور دین کو ناقص سمجھتا ہے دین کو کامل اور مکمل نہیں سمجھتا لہذا بہت بڑی گمراہی بن جاتی ہے تو اگرچہ وہ بدعت چھوٹی ہی سی کیوں نہ اس لیے شیطان وہ سوسے میں نہ ڈالے شیطان گمراہ نہ کرے ہمیں یا بداتی لوگ گمراہ نہ کریں کہہ کر کے کہ چھوٹی سی بدعت نہیں ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے دین سے ہے اور دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہوتا اللہ کے دین سے اس کا تعلق ہوتا ہے جس دین کو اللہ نے کامل اور مکمل کر دیا لہذا یہ یہ جواب امام شاطبی رحمۃ اللہ نے دیا ہے یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل اتنا قیمتی جواب ہے کہ اس جواب کو ہر متبع سنت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ اپنی زبان پر اس جواب کو رکھنا چاہیے جو کسی بدعت کو معمولی سمجھے اور یہ کہہ کر کے کہ چھوٹی سی چیز ہے اس کے کرنے کے اندر حرج کیا ہے بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ بہت اہم جواب دیا ہے امام شاطبی رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ نے اب میں کچھ اور باتیں اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کر دوں امام البانی رحمۃ اللہ نے ایک بات بیان کی کہ مؤذن کی اذان سن کر کے کھڑے ہو جانا یہ بدات ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جب کوئی ہوٹل ہو ہے ہوٹل ہے چائے کی دکان ہے یا گھر ہی ہے مان لیجیے وہاں پر اگر گانا چل رہا ہوتا ہے قوالی چل رہی ہوتی ہے اور جب اذان شروع ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے ہوٹل کا مالک اس گانے کو بند کر دیتا ہے کس کے احترام میں اذان کے احترام میں اذان کی تعظیم میں ہوٹل کے اندر جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ گپ شپ اڑاتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں نہ کوئی اذان کا جواب دیتا ہے نہ کوئی اذان کا کی دعا پڑھتا ہے اور نہ ہی کوئی اذان سن کر کے مسجد جاتا ہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اذان کا حق ادا کر دیا کہ ہم نے گانا بند کر دیا ٹیپ ریکارڈ بند کر دیا ریڈیو بند کر دیا یہ حق ادا ہو گیا اور یہ مسلمان ہونے کا ثبوت ہم نے گویا کہ دے دیا لوگ یہ سمجھتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے نمبر تین کہ ہمارے ملکوں میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو عورتیں اگر لیٹی ہوئی ہیں تو بیٹھ جاتی ہیں یا اگر ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھ لیتی ہیں اذان کے وقت لیکن وہی عورت نہ اذان کا جواب دے گی نہ وہ نماز پڑھے گی بلکہ وہ اذان کے وقت اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھاک لے گی اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا کیونکہ اب یہی مومن اور مسلمان کی پہچان رہ گئی ہے ٹوپی اور اس طریقے سے کرتا اور پیجامہ اور کوئی پہچان نہیں باقی رہ گئی ہے تو یہ سب جہالت ہے دین سے دوری کا نتیجہ ہے اور جو چیزیں دین کے اندر اہمیت کے حامل نہیں ان کو اہمیت دینا ہے اسلام کے اندر کیا نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے لیکن ان کے دلوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں جیسے ہمارے ہاں لوگ روزہ نہیں رکھیں گے لیکن افطاری میں سب سے پہلے حاضر ہوں گے اور افطاری کے وقت کیا ہوگا سر پر ان کے ٹوپی ضرور ہوگی اور یہ سمجھتے ہیں کہ خلاص یہ رمضان کا تقدس یہی ہے رمضان کا حق ہم نے ادا کر دیا کہ ہم نے ٹوپی سر پر رکھ لی اور روزے داروں کے لیے افطار کا ہم نے انتظام کر دیا حالانکہ انسان خود روزے سے نہیں رہے گا تو کس قدر یہ جہالت والی بات ہے اور کس قدر دین سے دوری کا نتیجہ ہے یہ کہ اسلام کے اندر جو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں ان چیزوں کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا اور جو اسلام کے اندر ہی نہیں ہے لوگ اسی کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں اسی کو لوگوں نے اصل بنا دیا قیام کر لیا اذان کے وقت اذان کا جواب نہیں دیا یا اس طریقے سے سر پر ٹوپی ہم نے رکھ لیا اور اس طریقے سے اور کچھ چیزیں کر لیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ خلاص ہمارا مسئلہ حل ہو گیا کسی کو دفن کرنا ہے سر پر ٹوپی رکھ لیا غسل کر لیا جا کر کے اس کو دفن کر کے چلے آئے سمجھتے ہیں کہ خلاص اس کا حق ادا ہو گیا تو یہ آج صورتحال حال بن گئی ہے یعنی اسلام کس قدر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اجنبی ہو گیا ہے کس قدر لوگ اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں کہ اسلام کے اندر جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ نئی چیز ہے لوگ اسی کو اصل اسلام سمجھنے لگے اور جو اصل ہے لوگ اس کی لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی آپ دیکھیں توحید آپ دیکھیں توحید نام کی چیز آپ کو خان نظر آئے گی قبروں پر جانا سجدے کرنا اور اس طریقے سے قوالیاں سننا اور سنانا اور سر پر ٹوپی رکھ لینا اور اس طریقے سے اور نہ جانے کیا کیا لوگ اسی کو اسلام سمجھنے لگے ہیں عزب اللہ کہ یہی اسلام ہو گیا رہ گیا باقی اور لیکن جو اصل اسلام ہے جو اصل اسلام کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو لوگوں نے بھلا دیا ہے تو یہ جو بدعت ہے اگرچہ معمولی انسان سمجھتا لیکن معمولی سے نہیں سمجھنا چاہیے اسی طریقے سے دیکھیں آپ تیسری چیز یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ان کے کپڑوں میں گرد و غبار ہوتا ہے یا پینٹ وغیرہ لگا رہتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے مسجد کے اندر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس سے مسجد کی توہین ہوتی ہے اور ہمارے کپڑے کے اندر گرد و غبار لگا ہوا پینٹ لگا ہوا ہے نماز پڑھنے نہیں جائیں گے نماز بھی نہیں پڑھیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھتے یہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے کپڑے ایسے ہیں گندے ہیں حالانکہ گندے گرد و غبار سے کپڑے گندے نہیں ہوتے پینٹ سے کپڑے گندے نہیں ہوتے اگرچہ کپڑا صاف نہ ہو لیکن وہ پاک ہوتا ہو سکتا ہے کپڑا صاف نہ ہو لیکن پاک ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کپڑا پاک ہو لیکن صاف نہ ہو جیسے مان لیجیے کپڑے کے اندر گرد و غبار لگا ہوا ہے کپڑا میلا ہے لیکن کپڑا گرچہ صاف نہیں ہے لیکن پاک ہے وہ اس کے اندر انسان نماز پڑھ سکتا ہے وہ کپڑا پاک ہے لیکن کپڑا ایک دم نیا ہے مان لیجیے پاک صاف کپڑا ہے ایک دم لیکن اس کے اندر پیشاب لگا ہوا ہے یا اس کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے پیخانہ لگا ہوا اس کے اندر وہ کپڑا صاف نہیں مانا پاک نہیں مانا جائے گا اگرچہ وہ کپڑا دور سے صاف نظر آتا تو کیا کہیں گے کہ بھائی مسجد کی تعظیم میں ہم نہیں جائیں گے کہ مسجد کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے لیکن وہی بندہ نماز نہیں پڑھے گا نماز چھوڑ دے گا وہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہے یہ یہ کس قدر یہ جہالت والی بات ہے یہ کس قدر جہالت والی بات ہے تو یہ دین کے اندر کیا ہے بدعت ہے یہ اذان کی ادا آواز سن کر کے انسان کا کھڑے ہو جانا یا عورتوں کا سر پر دوپٹہ رکھنا یا اس طریقے سے کیا نام ہے اور جو چیزیں اس کے تعلق سے کی جاتی ہیں وہ چیزیں دین کے اندر بدات ہیں تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے یعنی کیا نام ہے قرآن چومنے کے تعلق سے جو آپ سے سوال کیا گیا اور وہ چھوٹا سا رسالہ تقریباً چالیس صفحات پر مشتمل ہے بڑا ہی اہم رسالہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے اور سلفی منہج کے اصول اور ضابطے کو انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کے چند سوالات کے جوابات دیے ہیں جسے باقاعدہ رسالے کی شکل میں شائع کر دیا گیا میں نے اسے آج پڑھا تو میں نے اس سے اس موضوع کو لیا کہ اذان سنتے وقت لوگوں کو کھڑے ہو جانا یہ دین کے اندر بدات ہے اور یہ بات بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ اگرچہ لوگ اسے بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں لیکن یہ معمولی نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے لہذا کسی بھی بدعت کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی عمل کرنے کے لیے ثبوت ہونا چاہیے اور ثبوت کتاب و سنت کے اندر اس کا ذکر ہونا چاہیے ہمارے نبی سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے صلب صالحین سے صحابہ سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے اور ایک بہت پیاری بات انہوں نے بیان کی ہے قرآن چومنے کے تعلق سے کہ لوگ جب قرآن چومتے ہیں تو ان سے پوچھیے کیوں چومتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کی ہم تعظیم کرتے ہیں انہوں نے ایک دلیل دی ہے اللہ اکبر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے یعنی اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دے رکھی تھی اور اتنی زیادہ ان کی باتوں کے اندر باریکی ہوا کرتی تھی اور کس قدر سنت سے دلیل لینا اور سنتوں کے استحظار حدیثوں کے استحظار الحمد للہ بڑے عظیم محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے جس حدیث کو ہم لوگ عام طور سے سنتے رہتے ہیں لیکن ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے وہ حدیث کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضر اسود کو چوما تو کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ چومتے وقت کیا انہوں نے کہا کہ انی ان کا حجر میں یہ بات جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے لا ولا تنفع نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نفع نہ پہنچا سکتا ہے فلولا انی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر میں تجھے اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسا نہیں دیتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسود کو بوسا کیوں دیا اس لیے دیا کہ ہمارے نبی نے بوسا دیا تھا یہ فلسفہ انہوں نے نہیں کہا کہ تو جنت سے آئے ہوا پتھر ہے جس جنت کے اندر ہم لوگ جائیں گے وہ جنت بہت اہم جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے وہاں پر ہمیشگی والی زندگی ہوگی وہاں پر انسان کو ہر چیز ملے گی اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار کریں گے اہل ایمان دیدار کریں گے یہ انہوں نے کچھ نہیں کہا کوئی فلسفہ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم کیوں چومتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس لیے ہم چومتے انہوں نے نہیں کہا کہ جنت شاہی ہوا پتھر اس لیے ہم چومتے ہیں یہ کہا کہ ہمارے نبی نے چوما تجھے اس لیے ہم تمہیں چومتے ہیں اس لیے کسی بھی عمل کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے کتنی پیاری بات بیان کی امام البانی رحمت اللہ علیہ نے دلیل ہونی چاہیے یہ نہیں کہا کہ جنت سائے ہوا پتھر ہے بابرکت ہے مبارک ہے ہم تجھے چومتے نہیں یہ نہیں کہا انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے سلک تجھے چومتے ہوئے دیکھا اس لیے میں نے چوما اگر وہ نہ چومتے تو ہم تجھے نہیں چومتے اس لیے حضرت کے علاوہ اور جو دیگر ہیں ان کو انسان نہیں چومتا ہے رکن مانی کو صرف انسان ہاتھ لگاتا ہے اس کو چومتا نہیں ہے اور دیگر رکن کو انسان نہیں چومتا ہے کیوں چومتے اس لیے کہ ہمارے نبی نے چوما اس لیے نہیں کہ جنت سے آئے ہوا پتھر ہے اس لیے کہ ہمارے نبی نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں کتنی بڑی بات بیان کی امام رحمۃ اللہ علیہ یہی قاعدہ ہر جگہ یہی ضابطہ ہر جگہ کہ اگر ثابت ہوگا نبی سے تب کیا جائے گا اگر ثابت نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا انسان اپنی عقل کے مطابق دین کے اندر کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتا کہ ہماری عقل کہتی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لہٰذا چومنے میں تعظیم ہے لہٰذا ہم چومیں اس کو نہیں یہ کیا ہے دین کے اندر بدعت کہا انہوں نے صلاحت کے ساتھ تو اس کے میں ساری باتیں انہوں نے بیان کی اور کتنی اہم اور قیمتی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے لہذا ان تمام باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے اور بات کر کے رکھیے اور اس طریقے سے جب بھی کوئی بدعت ہو تو اس موقع سے ان تمام باتوں کو یاد رکھیں آپ بڑی علمی اور قیمتی باتیں انہوں نے بیان کی اپنے اس درس اس سوالوں کے جوابات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا صاحب کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعظیم نہیں کرتے تھے انہوں نے تو کبھی نہیں قرآن کو چوما آج ہم چومنے والے ہو گئے کیا وہ قرآن کی تعظیم نہیں کرتے تھے قرآن کی تعظیم اصل یہ ہے کہ قرآن پر انسان عمل کرے انسان قرآن کے مطابق زندگی گزارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا کانا خلق ہو قرآن ان کا اخلاق قرآن تھا قرآن کو اپنے اوپر نافذ کیجیے قرآن پر عمل کیجیے قرآن کی تلاوت کیجیے قرآن کے معنی مطالب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے غور و فکر کی تدبر کیجیے یہ قرآن نازل ہونے کا مقصد ہے ہدایت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چوم لیں قرآن خانی کر دیں رکھ دیں کہیں پر اور اس طریقے سے بیماریوں پر اس کو پڑھیں یا کسی کو فات ہونے والی ہو سورہ آصر جا کر کے پڑھ دیں یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں ہم اس کی تلاوت کریں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں یہ اصل ہے اذان کی تعظیم یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے ہمارے نبی پر درود پڑھا جائے اذان کی دعا پڑھی جائے اور پھر انسان مسجد کی طرف رخ کرے جا کر کے نماز پڑھے یہ اذان کا کی تعظیم ہے یہ اصل ہے اس کا یہ نہیں کہ ہم سر پر دوپٹہ رکھ لے عورت اور آدمی کھڑا ہو جائے کہے کہ حل ہو گیا مسئلہ خلاص اور ہم نے عمل کر لیا یہ سب کیا ہے یہ سب دین سے دوری اور کتاب و سنت کو سلب سالین کے منحج پر نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی جہالت کا نتیجہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عالم عمل بنائے اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر قائم رکھے اور ہر طرح کی بدعت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے عامر رب العالمین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ